قطعبہ بن سعید نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے مفضل بن فضالح نے بیان کیا ان سے عقیل نے ان سے ابن شہاب نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج ڈھلنے سے پہلے سفر شروع کرتے تو ظہر عصر کا وقت آنے تک نہ پڑھتے پھر کہیں راستے میں ٹھہرتے اور ظہر اور اثر ملا کر پڑھتے لیکن اگر سفر شروع کرنے سے پہلے سورج ڈھل چکا ہوتا تو پہلے ظہر پڑھتے پھر سوار ہوتے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو بارہ